آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید ہماری آج کے اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو یعنی ہم میں سے بہت سو کے لیے انتہائی مانوس سا ہے بالکل بہت عام سا لگتا ہے بظاہر ہاں لیکن جب ہم نے اپنے آج کے ماخذ کو تفصیل سے پڑھا تو سچی بات ہے کہ اس نے میرے سوچنے کے تمام روایتی زاویوں کو بالکل بدل کر رکھ دیا اور واقعی اس میں حیران کن باتیں ہیں بالکل تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز مشہور مفکر سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے ایک بہت شاندار مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک اس سے لیا گیا ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز مضمون ہے جس کا عنوان ہے نماز انسان کی ضرورت hmm, بہت گہرا عنوان ہے جی اب یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہرگز کسی مخصوص فرقے کی بات کرنا یا محض ایک مذہبی فریضے کی کوئی روایتی تشریح پیش کرنا نہیں ہے صحیح یہ بات سامعین کے لیے جاننا بہت اہم ہے بالکل بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس عمل کے نفسیاتی سماجی سائنسی اور یعنی حتیٰ کہ سیاسی پہلوؤں کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھا جائے یعنی ہم اسے ایک وسیع کر تناظر میں دیکھیں گے جی ہاں ہم مل کر یہ کھوج لگائیں گے کہ مصنف نے کس مہارت سے اس قدیم عمل کو آج کے اس جدید دور کی الجھنوں اور مسائل کے ساتھ جوڑا ہے ہم اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز ذہن کو سب سے زیادہ اپنی گرفت میں لیتی ہے وہ مصنف کا انسان کی فطری ساخت اور اس کے وجود کے مرکز پر بات کرنا ہے اچھا وجود کا مرکز جی دیکھیں اگر ہم انسانی رویوں کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر ایک قدرتی کشش سکل کام کر رہی ہوتی ہے hmm. یہ کشش اسے ہمیشہ کسی نہ کسی مرکز کی طرف کھینچتی ہے وہ مرکز ہمارے قریبی رشتے ہو سکتے ہیں دولت یا پھر کیریئر کی دوڑ ہو سکتی ہے یا طاقت کا حصول بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے بالکل لیکن تحریر بڑی خوبصورتی سے ایک سوال اٹھاتی ہے کہ جب انسان اپنا مرکز صرف اور صرف ان مادی چیزوں کو بنا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہاں یہ ایک اہم سوال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بے سمتی اندرونی بے چینی اور وہ شدید اضطراب جنم لیتا ہے جس کا آج کا انسان تمام تر سہولیات کے باوجود سب سے زیادہ شکار ہے یہ تو ہے ہم سب اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں مادی چیزیں کبھی بھی انسان کے باطن کی گہری پیاس نہیں بجھا سکتی اور ٹھیک اسی مقام پر یہ مضمون اس مخصوص عبادت کو ایک ایسا عنصر قرار دیتا ہے جو زندگی میں وہ کھویا ہوا توازن واپس لے کر آتا ہے چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں <laughs> ضرور مصنف نے اس پورے تصور کو سمجھانے کے لیے عبادت اور ضرورت ان دونوں کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے ہم اسے روزمرہ کی ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی فرض کریں کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے ہاں اب وہ کھانا کسی قانونی دباؤ کی وجہ سے نہیں کھا رہا بالکل نہ ہی یہ کوئی سماجی مجبوری ہے یا کوئی ڈیوٹی ہے جو اسے ہر حال میں نبھانی ہے وہ اس لیے کھاتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگتی ہے یہ اس کے جسم کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے صحیح اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا تو اس کا اپنا جسم کمزور ہو کر گر جائے گا اب اگر ہم اسی زاویے سے نماز کو دیکھیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس عمل کو محض ایک ڈیوٹی کوئی رسم یا معاشرے کا دباؤ سمجھ کر ادا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے بہت ہی زبردست سوال ہے کیا اس صورت میں بھی اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ سوال اصل میں اس پوری بحث کی بنیادی کڑی ہے مصنف کے بیان کردہ تصورات کی روشنی میں دیکھیں تو جو لوگ اسے محض ایک عادت کے طور پر پڑھتے ہیں یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ انہیں نیک سمجھیں دکھاوے کے لیے ہاں یا پھر وہ اسے صرف اور صرف ثواب کمانے اور قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک یعنی ایک میکینکی عمل سمجھتے ہیں تو وہ در حقیقت اس عمل کی اصل طاقت سے مکمل طور پر محروم رہتے ہیں اچھا یعنی اس کی روح ختم ہو جاتی ہے بالکل مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مادی جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہر پل آکسیجن کی ضرورت ہے بالکل اسی طرح انسان کے باطن یا اس کی روح کو اس الہی رابطے کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہم الہی رابطہ جی اور جب ہم اس اندرونی ضرورت کو دبا دیتے ہیں یا مسلسل نظر انداز کرتے ہیں تو انسان کے اندر ایک نا نظر آنے والا لیکن انتہائی شدید نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے یہ تو نفسیات کی بات آ گئی بالکل آج کل کی نفسیات بھی یہ مانتی ہے کہ انسان کو زندگی میں کسی ایک ایسے اعلیٰ ترین مقصد یا ہستی کی حاجت ہوتی ہے جو ہر چیز سے بالا تر ہو جسے الٹیمیٹ کنسرن کہتے ہیں جی ہاں بالکل وہی اگر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا اعلیٰ مرکز نہ ہو تو اس کی شخصیت میں ایک گہرا خلا پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ کوئی ایسا بیرونی بوجھ نہیں ہے جو انسان پر زبردستی لاد دیا گیا ہو بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر کی ایک پکار ہے اس کے اپنے سکون کا مسئلہ ہے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے وہ کیسے کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد خاص طور پر مغربی دنیا اور غیر مسلم معاشروں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یوگا مراقبہ اور ذہن کو پرسکون کرنے والی مختلف مشقوں کا ایک بہت بڑا رجحان نظر آتا ہے ہاں یہ ٹرینڈ تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹنے کام کے دباؤ کو کم کرنے اور اندرونی سکون پانے کے لیے ان مشقوں پر اپنا بے تحاشا وقت اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے یہ اس بات کا خلا ثبوت ہے کہ وہ جو اندرونی پیاس اور سکون کی تلاش ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس مضمون کے مطابق ان جدید مشقوں اور نماز کے فلسفے میں بنیادی فرق کیا ہے اس تقابلی پہلو پر مضمون میں بہت گہری بحث کی گئی ہے یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ یہ جدید روحانی مشقیں چاہے وہ یوگا ہو یا سانس لینے کی مخصوص تکنیکیں یہ انسان کو وقتی طور پر بہت سکون دیتی ہیں وقتی سکون جی یہ انسانی ذہن کی اس تیز رفتاری کو جو ہر وقت سوچوں میں الجھا رہتا ہے کچھ دیر کے لیے سست کر دیتی ہیں لیکن ان کا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام مشقوں کا جو مرکز ہے وہ انسان کی اپنی ذات یعنی میں ہے انسان خود کو تلاش کر رہا ہوتا ہے خود پر توجہ مرکوز کر رہا ہوتا ہے اچھا یعنی سارا فوکس اپنے آپ پر ہے بالکل اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات تو خود محدود ہے اس کے اندر خامیاں ہیں ان مشقوں کے پیچھے کوئی ایسا لامحدود اور ہمیشہ رہنے والا ماخذ نہیں ہوتا جو انسان کو مسلسل اور دائمی توانائی دے سکے hmm. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے برعکس زیر بحث تحریر یہ بتاتی ہے کہ نماز کا فلسفہ انسان کو اس کے بند قید سے نکالتا ہے وہ اسے ایک محدود دائرے سے نکال کر ایک ایسی حقیقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں یعنی خدا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ان مشقوں میں انسان ایک بند کمرے میں اپنے ہی عکس کو دیکھ کر سکون تلاش کر رہا ہے بہت خوبصورت تشبیح ہے جبکہ دوسری صورت میں وہ ایک کھلے سمندر سے جڑ رہا ہے ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بارش کا ایک قطرہ جب تک اکیلا ہے وہ محدود ہے سوکھ سکتا ہے بالکل لیکن جب وہ سمندر میں گر کر خود کو مٹا دیتا ہے تو وہ اپنی محدودیت کھو کر سمندر جتنا وسیع اور لامحدود ہو جاتا ہے کیا یہ ایسا ہی ہے یہ مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے یہی وہ فنا کا تصور ہے کہ انسان اپنی انا کو اپنی محدود حیثیت کو ایک سب سے بڑی طاقت کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اسی جھکنے میں اس کی اصل بقا اور طاقت پوشیدہ ہے اور اسی سیاق و سباق میں مصنف نے قرآن کی اس مشہور آیت کا حوالہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تتمین القلوب بے شک یعنی دلوں کا حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا سکون صرف اسی لامحدود ہستی کے ذکر اور اس کے سامنے اپنی آجزی کو تسلیم کرنے میں ہے جب تک انسان یہ مانتا نہیں کہ وہ خود سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا تب تک اس کا ذہن بے چین ہی رہتا ہے یہ تو ایک بہت گہری فلسفیانہ بات ہو گئی لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مصنف نے ہم فکری سے ہم راہی تک کے اس مضمون میں بات کو صرف فلسفے تک نہیں روکا جی ہاں انہوں نے سائنسی پہلو بھی اجاگر کیے ہیں بالکل انہوں نے علم نفسیات اور سائنسی حقائق کو بھی بحث کا حصہ بنایا ہے خاص طور پر انسانی ذہن کی ان تہوں کی جو بات کی گئی ہے وہ مجھے بہت انوکھی لگی ہم اسے نفسیات کے زاویے سے تھوڑا سادہ کر کے دیکھتے ہیں ماہرین نفسیات مانتے ہیں کہ انسانی شخصیت بنیادی طور پر تین سطحوں میں بٹی ہوئی ہے کون کون سی ایک ہمارا شعور ہے یعنی جو ہم اس وقت سوچ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں دوسرا ہمارا تحت شعور ہے جہاں ہماری یادیں جذبات اور احساسات جمع ہوتے رہتے ہیں اور تیسرا لاشور ہے لاشور یعنی جو سب سے گہرا حصہ ہے جی یہ ہماری شخصیت کی سب سے گہری طے ہے یہ ان پوشیدہ محرکات کا مجموعہ ہے جو ہمیں بتائے بغیر ہمارے رویوں کو چلا رہے ہوتے ہیں ہم اسے ایک درخت سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں جس میں پتے شور ہے تنا تحت شور اور جڑے لاشور یہ تشبیح تو بہت کمال ہے مصنف یہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ جب یہ عبادت پورے دھیان اور توجہ سے ادا کی جاتی ہے تو یہ ان تینوں سطحوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے یعنی ایک وادت بن جاتی ہے بالکل انسان کے شعور کو فوری سکون ملتا ہے اس کے جذبات اور یادوں میں ایک پاکیزگی اور ترتیب آتی ہے اور سب سے اہم یہ کہ اس کے لاشعور کی گہرائیوں میں یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے تنہا نہیں چھوڑے گا اور میرے خیال میں اسی ذہنی کیفیت کے جسمانی اور سائنسی اثرات بھی ہوتے ہیں سو فیصد ہوتے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فونز نوٹیفیکیشنز اور معلومات کے سیلاب کی وجہ سے ہمارا ذہن ہر وقت بکھرا بکھرا سا رہتا ہے ہم سب کا یہی حال ہے ہم ایک وقت میں دس چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور کسی ایک چیز پر دھیان جمانا مشکل ترین کام بن گیا ہے اس بکھرے ہوئے ذہن کو سمیٹنے کے حوالے سے مضمون میں حیرت انگیز سائنسی پہلو بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں جب انسان دنیا کے تمام خیالات کو جھٹک کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمل میں کھڑا ہوتا ہے تو جدید سائنس کے مطابق اس کے دماغ میں چلنے والی لہریں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں برین ویوز جی ہمارا دماغ عام طور پر بہت تیز لہروں پر کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس گہرے دھیان کی حالت میں یہ لہریں سست ہو کر الفا اور تھیٹا فریکوینسی میں آ جاتی ہیں اچھا یہ وہ لہریں ہیں جو انسان کو گہرے سکون اور ذہنی آرام کا احساس دیتی ہیں اس کے علاوہ جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو جسمانی طور پر اس کا دل اس کے دماغ سے اونچا ہو جاتا ہے ہاں یہ تو کشش سخل کا کمال ہے بالکل اسی وجہ سے خون کا بہاؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے خون کی یہ اضافی گردش دماغ کے خلیوں کو تازہ آکسیجن فراہم کرتی ہے جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی طاقت اور ذہنی توازن میں زبردست اضافہ ہوتا ہے یہ واقعی کمال کی بات ہے مطلب روزانہ چند منٹوں کے لیے اس عمل کو دہرانا اصل میں ہمارے ذہن کی ایک ری پروگرامنگ ہے بالکل درست کہا آپ نے جو غیر ضروری چیزوں کو چھانٹ کر ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم زندگی کے بڑے اور کٹھن فیصلوں میں اپنا دھیان نہ بھٹکنے دیں جی ہاں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے بتائیے تو اس سب کا مطلب کیا ہے اگر اس عمل کے واقعی اتنے زبردست نفسیاتی سائنسی اور باطنی فوائد ہیں تو پھر ہم اپنے معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں جو بظاہر بہت عبادت گزار ہوتے ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان بھی ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ان کا رویہ اتنا ہی سخت کھردرا اور بعض اوقات ظالمانہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں وہ بعض اوقات سب سے زیادہ تعصب اور انا کا شکار ہوتے ہیں یہ اس مضمون کا سب سے زیادہ چشم کشا اور حساس حصہ ہے مصنف نے اس تضاد کو نفسیات کے ایک بہت اہم اصول کے ذریعے سمجھایا ہے وہ اصول کیا ہے نفسیات میں ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کوگنیٹو ڈسننس کہتے ہیں جہاں انسان کے ظاہری اعمال اور اس کی اندرونی سوچ کے درمیان ایک شدید ٹکراؤ آ جاتا ہے یعنی جو وہ کر رہا ہے وہ اندر محسوس نہیں کر رہا بالکل مطلب جو کام وہ جسمانی طور پر کر رہا ہے اس کی روح یا اس کا مقصد اس کے دل میں بالکل نہیں اترا تحریر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے خوارج کی ایک بہت زبردست اور تلخ تاریخی مثال دی گئی ہے خوارج کی مثال میرے خیال میں یہ وہ لوگ تھے جو اسلامی تاریخ میں اپنے بظاہر بہت سخت مذہبی حلیے کی وجہ سے جانے جاتے تھے بالکل تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو طویل عبادتیں کرتے تھے ان کی زبانوں پر ہر وقت کلام پاک جاری رہتا تھا بظاہر یہ تقوا کی انتہا پر نظر آتے تھے hmm. لیکن جب عملی زندگی کا وقت آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بدترین مظالم ڈھائے مصنف اس کی تشخیص کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی عبادت صرف ایک جسمانی مشق بن جائے ایک عادت بن جائے جسے بغیر سمجھے دہرایا جا رہا ہو ایک میکینک ہی عمل کی طرح جی تو وہ انسان کے اندر آجزی پیدا کرنے کے بجائے نرگسیت یا انا پرستی پیدا کر دیتی ہے اوہ یہ تو بہت خطرناک ہے وہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ چونکہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں اس لیے میں دوسروں سے افضل ہوں اسے لگتا ہے کہ صرف وہی حق پر ہے اور باقی ساری دنیا گمراہ ہے تو پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے بالکل اور جب انسان میں یہ تکبر آ جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک ایسی سختی آ جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات برداشت ہی نہیں کر پاتا مصنف نے اسے شیطان کا ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی دھوکہ قرار دیا ہے واقعی شیطان انسان کو کھلی برائی میں الجھانے کے بجائے اسے نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور یوں انسان ظاہری خول کو سب کچھ سمجھ کر اس عمل کی اصل تاثیر اور مقصد سے مکمل محروم ہو جاتا ہے یہ واقعی چونکا دینے والا نقطہ ہے ہم عموماً سوچتے ہیں کہ عبادت انسان کو نرم کرتی ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ صرف ایک مشق یا عادت بن جائے تو یہ الٹا تکبر پیدا کر سکتی ہے یہ ایک طرح کا حجاب بن جاتی ہے دھی بہت بڑا حجاب اچھا اب اگر ہم اس انفرادی نفسیات سے تھوڑا باہر نکلیں اور اسے معاشرے کی سطح پر دیکھیں مصنف نے اس کے سماجی اور خاص طور پر سیاسی پہلوؤں پر جو بات کی ہے وہ کیسی ہے یہ حصہ بھی بہت چشم کشا ہے کیونکہ ایک شخص کا انفرادی عمل پورے معاشرے میں برابری اور مساوات لانے میں کیسے کردار ادا کرتا ہے سماجیات کے حوالے سے مضمون میں بہت اہم نکات اٹھائے گئے ہیں جب ہم باجماعت ادائیگی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو دن میں کئی بار اپنی ذات اور انا کے خول سے نکل کر ایک بڑے مجمع کا حصہ بننا پڑتا ہے صفوں میں ایک ساتھ کھڑا ہونا جہاں کوئی فرق نہیں کہ کون غریب ہے اور کون امیر کوئی عہدہ معنی نہیں رکھتا بالکل یہ سماجی مساوات کی سب سے بہترین عملی شکل ہے جب انسان روزانہ اس عمل سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے لیکن اس پورے مضمون میں جو سب سے انقلابی اور طاقتور نقطہ پیش کیا گیا ہے وہ سیاسی روحانیت کا تصور ہے سیاسی روحانیت یہ اصطلاح تھوڑی مختلف لگ رہی ہے آ, اس سے مصنف کی کیا مراد ہے مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ نماز صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ادا کیے جانے والے چند الفاظ کا نام نہیں ہے جب ایک شخص روزانہ ایا کا نابدو و ایا کا نستعین کے الفاظ ادا کرتا ہے یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں جی بالکل تو دراصل وہ ہر قسم کے ظالمانہ اور استحصالی نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میرا سر سوائے ایک خدا کے دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کسی بھی جابر حکمران یا کسی بھی فرون کے سامنے نہیں جھکے گا زبردست یہ وہ سیاسی روحانیت ہے جو انسان کو ایک حقیقی آزادی عطا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حرکات جیسے قیام یا سجدہ ہم روزانہ دہراتے ہیں وہ محض جسمانی پوز نہیں ہے بلکہ ان میں ایک مزاحمت اور آزادی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے یہی وہ نقطہ ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تکبیر کہنا یعنی ہاتھ اٹھا کر دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا اور پھر سیدھا کھڑا ہونا ایک آزاد اور خود مختار انسان ہونے کی علامت ہے اور سجدے میں جانا صرف ایک مالے کے کائنات کی غیر مشروط وفاداری کا حلف ہے جب انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف اسے جھکا نہیں سکتا یہ تو ایک مکمل نظام حیات بن گیا بالکل یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے جتنے بھی ظالم حکمراں گزرے ہیں وہ ہمیشہ اس عبادتی شعور سے خوفزدہ رہے تحریر میں اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کربلا کی ایک انتہائی طاقتور تاریخی مثال پیش کی گئی ہے کربلا کی مثال جہاں جنگ کے دوران عبادت کا ذکر ملتا ہے جی ہاں مصنف یاد دلاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تھی اور موت سامنے کھڑی اس وقت امام حسین علیہ السلام کا نماز ادا کرنا محض کسی رسم کی ادائیگی نہیں تھی صحیح وہ اسی سیاسی نظریے اور روحانی حریت کا سب سے بڑا اور واضح عملی مظاہرہ تھا وہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک حقیقی حریت پسند انسان کسی باطل اور ظالم قوت کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا تسلیم ہونے کے بجائے آخری سانس تک صرف اور صرف اسی ایک ذات کے سامنے جھکنے کا پابند ہے سبحان اللہ یہ وہ شعور ہے جو انسان کو موت کے خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے یہ سب جان کے ذہن میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو سید جہان زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے اس مضمون نے واقعی ایک بند دریچہ کھول دیا ہے بالکل ایک نیا زاویہ دیا ہے اس مطالعے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ جسے ہم میں سے بہت سے لوگ محض ایک رسم ایک مجبوری یا کچھ جسمانی حرکات کا مجموعہ سمجھتے آئے ہیں وہ در حقیقت ایک نہایت منظم اور مکمل نفسیاتی سماجی سائنسی اور سیاسی نظام تربیت ہے ایک مکمل پیکج ہے یہ ایک ایسا قلعہ ہے جو انسان کو نہ صرف اس کے اپنے اندرونی وسوسوں انا پرستی اور بھٹکتی ہوئی سوچوں سے بچاتا ہے بلکہ اسے بیرونی دنیا کے ظالمانہ نظاموں اور فتنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے کی جرت بھی بخشتا ہے صحیح ہمارے آج کے اس گہرے جائزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عمل کو کسی خوف عادت یا بوجھ کی نگاہ سے نہ دیکھیں بالکل بلکہ آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہر طرف خبروں کی بھرمار ہے انگزائٹی ہے اور ذہنی دباؤ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس الہی رابطے کو اپنے وجود کی سب سے بڑی طاقت اور اپنے دفاع کے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر دیکھیں تاکہ ہم اپنے منتشر خیالات کو سمیٹ سکیں اور زندگی کی اس ساری دوڑ دھوپ میں اپنے قدموں کی سمت کو بھٹکنے سے بچا سکیں اور اس ساری گفتگو اور مصنف کے پیش کردہ ان حقائق کے بعد ایک لمحے کے لیے رک کر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے وہ کیا تصور کریں کہ جب کوئی شخص دن کے مصروف ترین اور پر ہجوم لمحات میں جب دنیا کے سینکڑوں کام سر پر سوار ہوں ان ساری الجھنوں اور شور و غل کو چھوڑ کر اپنا رخ ایک واحد مرکز کی طرف کر لیتا ہے تو کیا وہ محض کوئی فرض ادا کر رہا ہوتا ہے hmm. یا درحقیقت لاشوری طور پر وہ اپنے ذہن کو یہ کڑی تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے بد ترین بحرانوں غیر متوقع طوفانوں اور شدید ترین دباؤ میں بھی اپنی توجہ کو کیسے بکھرنے سے بچانا ہے یہ تو بہت گہری بات ہے اگر روز مرہ کی یہ چند منٹوں کی یکسوئی ہماری زندگی کے بڑے کٹھن اور فیصلہ کن موڑ پر ہماری ثابت قدمی کی بنیاد بنتی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ دن میں کتنی بار ہم واقعی اپنے اصل مرکز پر پوری طرح موجود ہوتے ہیں اور کتنی بار ہم محض جسمانی طور پر حاضر لیکن ذہنی اور قلبی طور پر کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے باطن کے حقیقی سکون کا فیصلہ کر سکتا ہے